هو اللہ آیت نمبر چوبیس وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا نکال کھڑا کرنے والا سورت گری کرنے والا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی اس کے امر کی شان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے علا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین سورة العراف آیت نمبر چوون آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے ہیں خلق اور امر دونوں بڑی برکت والا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة الاعلى آیت نمبر دو سے تین جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ معین کی هو الذي رسوله بالهدى الحق على الدين كله سورة آیت نمبر سورة الفتح آية نمبر سورة الصف آیت نمبر نو وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوب سے امکان کا سفر یہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف ذات باری تعالی واجب الوجود ہے اور قدیم ہے جبکہ کل قون و مکان اور انسان سمیت جملہ مخلوقات و موجودات ممکن اور حادث ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کا سفر کیسے اور کن مراحل سے گزر کرتا ہوا اور آیا اس طویل سفر میں تنزل ہی تنزل ہے یا کوئی مرحلہ ارتقا ہی آیا ہے اس مشکل بلکہ تقریباً لائق المسئلے کا ایک حل تو قدیم منطق اور فلسفے کے ماہرین نے کیا کہ واجب سے ممکن اور قدیم سے حادث کے مابین عقول اشرح اور نوح افلاق تصنیف کر ڈالے جن کے لیے کوئی دلیل نہ تجرباتی علم ہے نہ وہی آسمانی میں اسی طرح بعض متوسف المزاج بزرگوں نے مرتبہ احدیت و واحدیت وغیرہ کے حوالے سے تنزلات ستہ تجویز کیے لیکن ان کے لیے بھی کوئی سریح اساس نہ عقل میں ہے نہ نقل میں خود وہی آسمانی نے بھی اس کے ضمن میں نہ تفصیلی بحث کی ہے نہ سراحت سے کام لیا بلکہ صرف اشارات پر اکتفا کیا اس لیے کہ اس کا اصل مقصد ہدایت اور سرات مستقیم کی وضاحت ہے اور اس کے ذم میں بھی اس نے عوام کی ضروریات اور ان کے فہم و شعور کی سطح کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے اور دقیق حقائق و معارف کے اجمالی اشاروں پر اتفاق کیا ہے اشارہ کافی است البتہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ مصداق وہ علم الاسما جو آدم علیہ السلام کو ابتدائی میں عطا کر دیا گیا تھا اور اس طرح گویا نوع انسانی میں بالقوہ پٹن شلی ودیعت کر دیا گیا تھا ظہور و بروز کی بے شمار منزلوں سے گزر کر اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ تخلیق اور تصویح کی تحقیق و تفتیش سے بڑھ کر تکوین یا ایجاد و ابدا کے در پر دستک دے